حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ نما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد سے واپس لوٹنا فضیلت اور ثواب میں ایسے ہے جیسے جہاد کے لیے جانا سننے ابودا حدیث نمبر دو ہزار چار سو ستاسی